حماد بن زید نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن سعید نے ان سے موسیٰ بن عقبہ نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب نے اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی کی طرف مڑے اور وہاں قضائے حاجت کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے آپ نے فرمایا نماز آگے چل کر پڑھی جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو سڑسٹھ